اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسی قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے ام من یملک السمع والابصارہ یا کون ہے جو مالک ہے سماعت کا اور آنکھوں کا وہ میں یقرج الحیہ من المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ یقرج المیت من مین الحجی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وہ میوں دبر العمر اور کون تدبیر کرتا ہے معاملے کی کام کی فصا یقولہ تو ان قریب وہ کہیں گے اللہ اللہ تعالی فقل تو کہہ دیجئے آفالا تتاخون کیا پس نہیں تم ڈرتے فضالکم اللہ سو وہی اللہ تعالی ربو کم تمہارا رب ہے الحق سچا فماضا بعد الحقی پھر کیا ہے حق کے بعد یا نہیں ہے حق کے بعد الزلال مگر گمراہی فنا تسرا فون پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو کزالی کا اسی طرح حقت سچی ہو گئی کلی ماتھ ربی کا تیرے رب کی بات اللہ زینہ ان لوگوں پر فاسا جنہوں نے نافرمانی کی لا یؤمنون کے بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے کل کہہ دیجئے حل من کام کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے میں یبدال کا جو ابتدا کرے پیدائش کی ثم عید ہو پھر اس کو دوبارہ لوٹائے قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی یبدا الخلق پیدائش کی ابتدا کرتا ہے ثم عید ہو پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے فنا تو فکون پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو قل کہہ دیجئے حل من کم کیا ہے تمہارے شراقا میں سے میں یہ دی ار الحقی جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف قل اللہ یہ دی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے للحقی حق کے لیے آفا میں یہ دی الحقی کیا پس وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف احق وہ زیادہ حقدار ہے این یتبع کہ وہ اتباع کیا جائے پیروی کیا جائے ام یا من وہ آدمی جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا اللہ مگر این یہدا کہ وہ ہدایت دیا جائے اس کو راستہ بتایا جائے فمالکم پس کیا ہے تمہارے لیے کئی تحکمون تم کیسے فیصلہ کرتے ہو کہہ دیجیے میں ارزوقوں کو من السماء اول کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے اب میں یملی السمع اول ابسارا یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے ومن یقرج الحیّ من المی اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ یقرج المیت من الحیّی اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے بم الامر اور کون ہے جو معاملے کی تدبیر کرتا ہے فص یقین تو وہ قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے فق افلا تقون تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو فدارکم اللہ ربکم الحق سو اے مخاطب وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے فمادہ بعد حقی الضلال بس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی ہی فنا تسرافون پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو کدالی کا حقت کلیمت و ربی کا اسی طرح سچ ہو گئی تیرے رب کی بات اللہ دینا فاساقو ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کیا نافرمانی کی انہم لا یؤمنون کے بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے قل کہہ دیجئے من شرکا اکم کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا میں یبدا الخلق ثم یعیدہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو اور پھر اسے دوبارہ بناتا ہو قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بناتا ہے فانا انا تو فقون تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو قل کہہ دیجئے حل من شراقا کیا ہے تمہارے شرکا میں سے میں یہ دی الحق جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے قل اللہ الحق کہہ دیجئے کہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اقا میں یہ دی ار الحق احقا کیا جو شخص حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یہی دی اللہ یہدا یا وہ شخص کہ جو خود ہدایت نہیں پاتا اللہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے اس کو ہدایت دی جائے فمالا کم کئی فتح کمون تو پھر تمہیں کیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس تا آیت نمبر پینتیس یہ آج کا ہمارا درس ہے پانچ آیات تو انشاءاللہ اگلی پانچ کال پڑھ کے ہم یہ رکو مکمل کر دیں گے رکو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سپیڈ کو تیز کرتے ہیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور دہرا لیں ریکارڈنگ بھی اس کی جلدی انشاءاللہ شاء اللہ کر دیں